کر صبح مدینے سے یا رہی ہے میرے دل صدا مدینے سے آ رہی ہے میرے دل صدا مدینے سے ہر ایک د دوام مدینے سے مدینہ کہتا ہے ہم دم مدینے سے مدینہ کہتا ہے ہم دم مدینے سے تجھے ہے عیش کی صلا مدینے سے تجھے ہے عیش کی صلا مدینے سے نسیم مست چلے مدینے سے نسیم بست چلے مدینے سے بہار دل میں بسے دل مہاد مدینے بہار دل میں بسے دل مدینے سے اٹھاؤ پاد کشو ساگر شراب دے پاد کشو ساگر شراب دے دیکھو چھوڑ کے آئی گھٹا دیکھو جھوم کے آئی گھٹا بدلے سے پگائے شہر کو گھیرا ہے جس کی مو جو پگائے شہر کو گھیرا ہے جس مو جو نور محمد جلا مدینے سے نور محمد جلا مدینے سے جہاں بھر کے سکھانے کو خوش ربی کے سور

مدینہ جانے جنانو جہانے مدی نہ جانے جنانو جہاں جنہیں جنا چنا مدینہ جان جنانو جہاں لے چلا مدینے سے بسار پل تم جو بس گیا مدینے میں بسار پلک میں جو بس گیا مدین بسار ولک میں جو بس گیا مدین گیا پلک سے جو

گیا مدینے ہوا مدینے ہوا مدینے قربان یہ یہ حکم حکم دے دے رسول اللہ تیرے تیرے کرم کرم کے کے میں میں فرما فرما نہ جائے گا ہمارے نہ جائے گا میرا